Islamic voice digital sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاور حمد و نعت نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے جو رائے ہدایت ہے وہ قرآن میں موجود ہے قرآن میں تمام امور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس میں آداب تجارت ہیں لین دین کے طریقے ہیں وعدہ ہے اقرار ہے عہد ہے رہن ہے امانت ہے حلال و حرام کے مسائل ہیں قرض ہے خیرات و صدقات ہے زکوٰۃ ہے مدد ہے اعتدال کے ساتھ اخراجات ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے احکامات ہیں رزق ہے پیداوار ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے میں آپ سب کے جو آج آپ یہاں آئے ہیں ذوق و شوق سے سننے کے لیے ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا تاجر کے حوالے سے وہ اس بات کی علامت ہے کہ کراچی کے لوگ پاکستان کے عوام ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے تاجر بننے کے لیے تیار ہیں ایک راہ متعین ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ وہ اپنا بیان فرمائے جناب طارق جمیل صاحب اللہ وبرکاتہ الحمد للہ كل شيء قدیر الحمد للہ خلق الخلاق و قسم الزاک وکتبل آجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده العلانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل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 ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے نام سننے کی طلب طلب نہ اپنے اندر رکھتی ہو ان من اللہ الا ولا بحمده تفقو لا تفقهون ہم ہر چیز اسی کی حمد و ثنا میں ہے تمہیں معلوم نہیں ہے جیسے ہماری غذا روٹی ہے پانی ہے نہ ملے تو بے قرار روح کی غذا اللہ کا تعلق ہے نہ ملے تو بے قرار یہ درخت بھی آج خوش ہو رہے ہوں گے اور ارباب صاحب کو دعا دے رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کا نام سنوا دیا یہ بلند و بالا ٹاور کی ہر ہر کھڑکی ہر ہر ذرہ ہر ہر اینٹ اور یہ گھاس کا ایک ایک تن کا اور یہ تالاب کے پانی کا ایک ایک کچرا وہ آج بہت خوش ہوگا کہ آج اللہ کا نام سننے کو ملا ہے چونکہ یہ جگہیں ان محفلوں سے نا آشنا ہیں ان وادیوں میں وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو پسند ہے یہاں وہ ہوتا ہے جو ہمیں پسند ہے وہ ہم تو ہیں ہی اپنی جہن کے دشمن اپنی آخرت سے نا آشنا اپنی منزل سے بھٹکے ہوئے مقصد سے غافل آخرت سے بے خبر زندگی یوں گزر رہی ہے کیا تاجر ہو یا کوئی مزدور ہو جیسے آگے نہ کوئی آخرت ہے نہ اللہ ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے جو کچھ ہے یہی سب کچھ ہے اسے ہی لینا بھی ہے سمیٹنا بھی ہے اسی پہ لڑنا ہے اسی پہ مرنا ہے اسی کے نام سے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے ایک عجیب سا گورکھ دھندا بن کے رہ گئی ہے زندگی جس قافلے کی منزل نہ ہو جس راہی کا کوئی ہدف متعین نہ ہو میرے بھائیو اس کا تو سفر رائے گاہ جاتا ہے وہ قافلہ بھٹکتا ہی رہتا ہے یہ ایسے ہی میں میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں نہیں یہ ٹاور دیکھا تو اچانک یہ مضمون میرے ذہن میں آ گیا گو ہمارے ہماری بات سے یہ مضمون متعلق نہیں ہے لیکن میں رہ نہیں سکا ان درختوں کو بھی مسکراتا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ آج یہ بھی اللہ اس کے رسول کی بات کو سن کے باغ باغ ہو رہے ہیں چونکہ یہ ہوٹل وہ نہیں ہے جہاں اللہ کا اللہ کا نام زندہ کیا جائے یہ تو شہوتوں کے پورا کرنے کی جگہ ہیں نہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے یہاں مناظر ہوں تو میں ان کو دیکھ کے لہٰذا میں بہک گیا ذرا میرا میں مضمون سے ہٹ گیا ہوں لیکن یہ بھی میں نے سمجھا شاید ضرورت ہی ہے یہ درخت بھی تو کل قیامت کے دن گواہی دیں گے یہ تن کا تن کا گواہی دے گا کہ یہاں یا اللہ ہم نے وہ کچھ بھی دیکھا ہے جو تجھے بہت ناپسند تھا پھر وہ بھی دیکھا جو تجھے بڑا ہی پسند تھا اور جو بندے یہاں اس نسبت سے آ جائے ہیں یہ سب گھاس تن کے یہ پتے یہ ہوا یہ ٹاور اس کی ایک ایک چیز قیامت کے دن آپ پر گواہ بن کے اٹھے گی کہ یا اللہ ہم گواہ ہیں انہوں نے تیرے نام کے لیے یہاں جمع ہو کر تیری یاد کو تازہ کیا تھا میرے بھائیوں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اس کو انسانی ذہن نے بنایا نہیں انسانی سوچ نے اس کو ڈھالا نہیں فلسفیوں نے اس میں کوئی کانٹ اور چھانٹ کو نہیں کیا یہ کس کی طرف سے آیا ہے جس کا علم بے خطا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے وہ بکل شعین علیم میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں کائنات میں اور کوئی یہ دعویٰ کر نہیں سکتا چونکہ علم کامل کے لیے چار چیزیں شرط ہیں جو صرف اسی ذات میں ہیں اور کسی میں نہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شروع سے ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آخر تک ہو تیسری شرط یہ ہے کہ بلند و بالا سب پہ نظر رکھتا ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ زمین کی تہوں میں رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں جنگل کی تاریخیوں میں سہارا کے سناٹوں میں کالے سیاہ پہاڑوں کی غاروں میں برف پوش چٹانوں میں اندر اتر کے وہ دیکھ سکتا ہو کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو تو جب ان چار باتوں پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ صرف اللہ میں نظر آتی ہیں ہماری ابتدا ہے چند دن کے بعد انتہا ہو جائے گی ہمیں کچھ نظر آتا ہے یہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں میں انہیں نہیں دیکھ پا رہا یہ روشنی میرے اور ان کے درمیان حائل ہو چکی ہے حالانکہ آنکھیں سلامت ہیں قرب ہے لیکن میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکتا اس روشنی نے میرا اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے میں پیچھے نہیں دیکھ پا رہا ہر چیز پر میری نظر کامل نہیں ہے جب ہم نے قرآن دیکھا تو پتا چلا ایک ذات ہے جو یوں کہہ رہا ہے السماوات والارض العزیز الحکیم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے وہ ساری عزتوں حکمتوں کا مالک ہے زمین آسمان کا بادشاہ ہے زندگی موت کے فیصلے کرتا ہے ہر چیز پر قادر ہے اگلی بات اب آگے جو میں نے پہلے کہی هو الاول هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہ بکل شعی علیم وہ اول ہے کیسا جس کی پہل ابتدا کی طرف آپ غور کر کے دیکھنا چاہیں تو کسی جگہ جا کر اس کی ابتدا آپ کو نظر نہیں آ سکتی آخر اس کی انتہا کو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کے آخر کو نہیں پا سکتے وہ ابتدا اور انتہا سے پاک ہے نقطۂ ابتدا سے پاک نقطۂ انتہا سے پاک زمان و مکان سے پاک کون و مکان سے پاک شرق غرب شمال جنوب کے بندھن سے پاک ماضی حال مستقبل کے ادوار سے وہ پاک کھانے پینے سونے اونگنے سے وہ پاک بلند بلند اتنا ہے کہ لا تراہ العیون آنکھ نہ دیکھے ولا تو خال خیال نہ پہنچ پائے اور قریب اتنا ہے کہ الیہ علیہ حبل الورید تیری شاہ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں هو الاول والآخر والظاہر آگے دیکھا تو کوئی انتہا نہیں پیچھے دیکھا تو کوئی ابتدا نہیں والظاہر اوپر دیکھا تو بلندیوں کی حد نہیں والباطن والباطن چھپا ہوا چھپا کیسا چھپا ہوا جو ہر چیز کے اندر اترا ہوا ہے ہر چیز کے اندر اترا ہوا ہے اور ہر چیز کے اندر کو دیکھ کر اس کا صحیح نتیجہ نکال کے باہر لاتا ہے اب میری بات قرآن سے مکمل ہوئی الاول والآخر والظاہر والباطن جس میں یہ چار صفات ہیں اب وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بکل شَيْءٍ عَلِيمٍ میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں یہاں اگر ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے یا اللہ ہم ہار گئے تو جیت گیا تیرے علم کے سامنے سرنڈر کچھ نہیں جو تو کہے گا وہ حق جو میں سوچوں گا وہ باطل جو تو فیصلہ کرے گا وہ حق جو میں کروں گا وہ باطل تیرے امر کے سامنے میں کیا ہوں میں تو مشتخاق ہوں نطفہ ہوں آج ہوں کل نہ ہوں گا اور میں آج وجود ہے کل میت ہے پرسوں مٹی ہے پرسوں ہواؤں میں اڑ جانا بکھر جانا ہے چند دنوں کے بعد تو اولادیں بھول جاتی ہیں دوست یار مجھے کہاں یاد رکھیں گے میرا کچھ نہیں تو سب کچھ ہے یہ اللہ اپنے اس علم کامل کے ساتھ کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے تمہارے اللہ کے نزدیک جس کا نام اسلام ہے پھر اس کو اللہ یوں کہتا الیوم اکملت لکم لکم دینکم علیکم نعمتی الاسلام دینا میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو کامل کر دیا یہ کامل بھی ہے یہ مکمل بھی ہے یہ تمام تمام کی صفت بھی ہے کمال کی صفت بھی ہے تمام ہوتا ہے اجزاء کا پورا ہونا کمال ہوتا ہے صفات کا پورا ہونا تو یہ کلمہ حق یہ اسلام اپنی صفات کے لحاظ سے بھی پورا اور اجزاء کے لحاظ سے بھی پورا اور اللہ نے اس پر پسندیدگی کی مہر لگائی وَرَضِيُتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا میں نے اسے بطور طریقہ زندگی تمہارے لیے پسند کیا ہے لہٰذا اب یا ایہا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر یہ کتنی عجیب بات ہے ہمیں کہہ رہا ہے ایمان والو پھر کہتا ہے ایمان لاؤ یہ تو ایسا جیسے مجھے کہا جائے مول صاحب بیان کرو میں تو پہلے ہی کر رہا ہوں نمازی سے کہا جائے نماز پڑھو اے ایمان والو والو ایمان ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر کیا مطلب ہے اے اپنی چاہتوں سے نکل آؤ اپنے رواجوں سے اوپر اٹھ جاؤ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان پنے سے اوپر ہو جاؤ اور کیا کرو وہ کرو جو تمہارا اللہ چاہتا ہے وہ کرو جو تمہارا تمہارا رسول تمہیں بتاتا ہے آمنوا باللہ و رسول ہی اپنی معاشرت کو اللہ رسول کے تابع کرو اپنی تجارت کو اللہ اس کے رسول کے تابع کرو اپنی اپنے اپنے لین دین کو اپنی حکومت کو سیاست کو عدالت کو قضا کو اور مزدوری کو محنت کو شادی کو بیاہ کو خرچ کو یہ ساری چیزوں کو عبادات کو طاعت کو ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے تابع کر کے چلو آمنو باللہ و رسول ہی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ تجارت کے اصول کیا ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اللہ سے ہی غافل ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ ہے کون ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا رسول کون ہے اور جب تک کسی کی عظمت دل میں راسخ نہ ہو اس وقت تک اس سے آپ منوا نہیں سکتے یہ ہمارے بھائی نے چند لفظوں میں اسلام کے سارے اصول بتا دیے سارے اصول قرآن سے بتا دیے کہ یہ یہ یہ اصول ہیں جن کے تحت ایک مسلمان تاجر تجارت کرتا ہے تو یہ پھر کرتے کیوں نہیں یہ کرتے کیوں نہیں کہ جس اللہ نے یہ حکم دیے ہیں اس اللہ سے یہ واقف نہیں جس اللہ کے نبی نے طریقے بتائے ہیں اس اللہ کی عظمت کو یہ پہچانتے نہیں اس لیے یہ اس کے حکموں کو توڑ کر اپنی عقل کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلی ہماری ضرورت وہ اللہ کی پہچان ہے میرے ایک دوست اب ڈی آئی جی ہو چکے ہیں اس وقت وہ ایس پی تھے ان نے چار مہینے تبلیغ میں لگا لیے تو داڑھی بھی رکھ لی ماشاءاللہ اور شکل ہو لیا سارا ٹھیک ہو گیا فیصلہ آباد میں جماعت میں آئے اس وقت وہاں کا ایس ایس پی میرا سکول فیلو بھی تھا ہاسٹل فیلو بھی تھا روم فیلو بھی تھا تو میں نے اس سے کہا چلیں آپ کو میں اس سے ملاتا ہوں اس نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے تو ہم دونوں اس کی ملاقات کے لیے چلے یہ میں کس صاحب کو اس پہ سنا رہا ہوں کہ جب تک آپ حاکم کو نہیں پہچانیں گے آپ کے اندر حکم کا وزن نہیں آ سکتا حکم کا وزن نہیں آ سکتا حاکم کی عظمت کے بقدر حکم کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور صاحب کے ساتھ ہم پہلے بھی چلتے تھے کوئی آگے ٹوٹا نہیں ہوتی تھی ٹریفک نہیں رکتی تھی اور یہ کلاشن کوفوں والے آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے ہم تو دس سال سے ان سے دوستی ہے اب ان کو حکومت مل گئی تو اب سوری ہلچل مچ گئی ٹریفک رک گئی اور رائفلوں والے کھڑے ہو گئے اور ہٹو بچو کے شور ہو گئے کہ نسبت حکم جب منتقل ہوئی تو انداز ہی بدل گئے طور اتوار ہی بدل گئے کراچی میں رہتے ان کو تیس چالیس برس ہو چکے ہیں لیکن اب ایک نسبت ملی اس نسبت کا آپ کو بھی پتہ ہے لوگوں کو بھی پتہ ہے تو اس کے مطابق سارا نظام حرکت میں آ گیا وہ چھتوں پر بھی کرشوں کوفوں والے کھڑے ہو گئے تو جب تک یہ بات نہ اترے کہ اللہ بہت بڑی ہستی ہے اس وقت تک آگے قدم اٹھایا نہیں جا سکتا ہم گئے پولیس لائن تو ایک دروازہ یوں پولیس والوں کا تھا اور کوئی دو چار فرلانگ دور دروازہ تھا عوام الناس کے لیے تو ہم سیدھے چلے یوں پولیس لائن کے دروازے میں بھی شلوار کرتے میں وہ بھی شلوار کرتے میں میرے سر پر بھی اس وقت ٹوپی تھی داڑھی ان کے سر پر بھی ٹوپی اور داڑھی آگے سپاہی کھڑا تھا تو انہوں نے اس کو کہا بھائی دروازہ کھولو تو ایسے کھڑا تھا ایسے کہنے لگا کہ آؤ سمجھو وہ آؤ اوپر سے آؤ اوپر سے آؤ انہوں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی کھول دے مول صاحب صوفی صاحب سنے نہیں وہ تو آؤ اب وہ تھی جون کا مہینہ اور تین چار فرلنگ پہلے ہم پیدل ہی آئے تھے مرکز سے پیدل ہی آئے تھے تو اب آگے پھر گرمی تو نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی کھول دے سوفی صاحب میرے کو چابی کو نہیں تھی تنگ کی جانے ہو چلو چلو اتوں آؤ اور میرے پاس چابی کو نہیں آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں پھر اس بیچارے کو بتانا پڑا انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق ہوں عبد الخالق تو وہ فیصلہ باد سے ہی ٹرانسفر ہو کے اس جب گیا تھا تو کلین شیو تھا چلا گیا کوئٹہ وہاں تبلیغ میں چار مہینے لگائے تو سارا حلیہ بدلا تھا تو اس کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ تو ہوا نہیں تھا جو اس نے کہا عبد الخالق ان کا سر اور جیب سے چابی نکالی کہ میرے کو چابی ہی کوئی نہیں اور کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے سر سر سر کا اس بیچارے کا ساری کہا گیا تو میں نے کہا بھائی عبد الخالق آج ایک بڑی بات سمجھ میں آئی ہے شاید کتابوں سے نہ سمجھ میں آتی ایک عملی زندگی سے سمجھ میں آئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی یہ نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے چیمبر کے پچانوے فیصد لوگ نماز کی طرف کیوں نہیں چلتے یہ آپس میں کیوں لڑتے ہیں کہ مجھے صدر بناؤ مجھے صدر ہو یہ تو مرغوں کی لڑائی ہے وہ کیا چیز ہے صدارت مجھے سیکٹری بناؤ مجھے یہ بناؤ مجھے وہ بناؤ کہ حاکم کو بھولے ہوئے ہیں میں نے کہا دیکھو جب وہ تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا وہ تم آؤ جب اسے پتا یہ تو ایس پی ہے یہ تو میرا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے ان کا سر سر سر آج میرے بھائی اور ہمارے دل میں ایک سپاہی ایس پی کی جتنی عظمت رکھتا ہے اتنی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کوئی نہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا را ہمیں تو لا الہ الا اللہ ہی نہ بھی آتا یقین مثل خلیلا نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بتر بے یقینی ہماری ایک بنیاد ہے جس ہم گم کر چکے ہیں اللہ نے اس کائنات کے ظاہر کو گھمایا ہے مال کے ساتھ اور حقیقت کو گھمایا ہے اعمال کے ساتھ یہ کائناتی نظام سونے چاندی کے ساتھ جوڑا ہے اور حقیقی نظام کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اس وقت دنیا میں ایک نظام سرمایہ داری کا چل رہا ہے جس کا ذہن یہ ہے کہ پیسہ بھی اپنا جان بھی اپنی جیسے مرضی کماؤ جیسے مرضی خرچ کرو یہ انیس سو پچیس میں ایڈم سمیتھ ایک شخص تھا اسکاٹ لینڈ کا جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مال کمانے میں ہر ایک کو آزاد ہونا چاہیے کوئی پابندی نہیں جیسے مرضی کماؤ عورت ناچ کے کمائے ننگے ہو کے کمائے جسم کو بیچ کے کمائے وہ سوسائٹی گل بن کے کمائے جھوٹ بول کے کمائے اور رشوت سے کمائے وہ جس طرح سے کمائے پیسہ آنا چاہیے جب پیسہ آئے گا تو اس سے لوگ خوشحال ہو جائیں گے پیسے کی ریس لگنی چاہیے پیسے کی ریس پر کیا ہوگا لوگ خوشحال ہو جائیں گے اور سب سب راضی ہو جائیں گے اور پیسے پیسے کی کی دوڑ دوڑ میں میں جب ہر ہر ہر آدمی کوشش کرے کرے گا گا طریقے سے ہتھ کنڈا استعمال کرے گا تو لہذا پیسہ عام ہو جائے گا مسائل حل ہو جائیں گے یہ نظریہ ایڈم سمتھ نے دیا انیس سو پچیس میں پیدا ہوا اور انیس سو پچان اٹھارہ سو پچیس میں یہ پیدا ہوا اور پچانوے میں یہ مر گیا اٹھارہ سو پچانوے میں تو یہ جو پیچھے وہی کی تعلیمات کوئی نہیں تھی وہی کی تعلیمات کوئی نہیں تھی اور نفس تو پہلے ہی مال کا متلاشی ہے تو ایک نظریہ تو یہ کائنات میں اٹھا اور آج تک وہ چل رہا ہے آج تک چل رہا ہے یہ میں غلط کہہ گا ہوں یہ سترہ سو پچیس میں پیدا ہوا اور سترہ سو پچانوے میں اس کا انتقال ہوا ہے ایک اس کے بالمقابل نظریہ وجود میں آیا کہ سب کچھ چھین لو سب کچھ چھین لو سارا مال سٹیٹ کا ہے اور سب کو متوازی برابر مال کی تقسیم کرو لوگ خوشحال ہو جائیں گے دونوں نظریے کی بنیاد چونکہ علم قرآن پر نہ تھی وہی پر نہ تھی تو وہ بھی بھٹک گئے وہ بھی بھٹک گئے وہ نظریہ پیش کیا وہ کمیونزم کی شکل میں مارکس نے جو اٹھارہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوا ہے اور اٹھارہ سو بیاسی میں یہ مر گیا ہے یہودی تھا جرمن کا سہوری زندگی پڑتا ہی رہا اور اس کی موت بھی اس حالت میں آئی کہ لندن کے وہ لائبریری میں پڑھتا پڑھتا ٹیبل پر ہی وہ مر گیا اس کو ایک مل گیا اس کے نظریات کو ابھارنے والا لینن انیس سو سترہ میں وہ انقلاب لانے میں کامیاب ہوا انیس سو سترہ سے لے کر انیس سو تریپن میں سٹالن کا انتقال ہوا ہے انیس سو سترہ سے انیس سو تریپن تک اس نظریے کو وجود میں لانے میں ایک کروڑ انسان قتل کیا گیا ایک کروڑ کھوپڑیاں اڑائی گئیں کہ مال سٹیٹ کا ہے یہ بالکل ہی غلط نظریہ تھا پہلا بھی غلط دوسرا بھی غلط پہلا کہ سب کچھ ہمارا ہے المال مالونا ہمارا پیسہ جہاں مرضی خرچ کریں ہمارا پیسہ جو مرضی کریں ہمارا پیسہ جہاں مرضی اڑائیں تو ایک دفعہ نا ایک نوجوان کہنے لگے میرے ساتھ چلیں کھانا کھائیں میں نے کہا نہیں میں ہوٹل میں نہیں جاتا ہوں اچھا پھر مہربانی کرے میں آپ کو پیک کروا کے دے دیتا ہوں آپ ساتھ لے جائیں میں چلو کروا دو تو اس نے وہ گیا ہم تین چار ساتھی تھے وہ پیک کروا کے لایا میں نے پوچھا کتنے کا آیا ہے کہنے کا جی کیوں پوچھتا میں نے ویسے ہی پوچھ رہا ہوں میں نے کون سا تمہیں آپ پیسے دینے ہیں ویسے پوچھ رہا ہوں کتنے کا ہے کہا جی بتیس سو کا ہے میں نے کہا ایک وقت کے کھانے پر تم نے بتیس سو خرچ کیا تم اپنے ڈرائیور کو بتیس سو روپے ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہو پھر اس کو کہتے ہو کہ صحیح کیوں نہیں چلتے ہو ٹھیک کیوں نہیں چلتے ہو اور تھوڑا سا بیچارہ آگے پیچھے ہو جائے تو نہ اس اس کا نہ کی عزت محفوظ ہے نہ اس کی جان سلامت اور وہ کبھی کہہ دے جی تھوڑے سے پیسے بڑھا دیں کہ تو بڑا لالچی ہو گیا بڑا لالچی ہو گیا تنخواہ بڑھانے کا تقاضا کر رہا ہے اور تم نے صرف ایک وقت کی روٹی پہ بتیس سو لگا دیا یہ میرا پہلا اتفاق تھا میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنے پیسے لگیں گے یہاں تو میں کبھی کبھی بھی ہاں نہ کرتا تو ایک نظریہ یہ ہے مال ہمارا ہے جہاں مرضی خر کرو جیسے مرضی کماؤ تو کیا ہوا لڑکیاں بیچاری وہ بینرز کی زینت بن گئیں پوسٹرز کی زینت بن گئیں اور یہ کمپنی والے اپنا مال کمانے کے لیے انہوں نے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جس سے اللہ سے بغاوت ہو گئی چلو وہ تو اللہ کو ہم جانتے نہ مانتے ہم تو اللہ کو مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں پھر یہ ننگی تصویریں جگہ جگہ فریج بیچنے کے لیے بھی عورت کو ننگا کیا گیا موٹر سائیکل بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا گیا ڈبا روٹی بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا گیا ٹیلی فون بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا گیا یہ کہاں سے آئے ہیں طریقے یہ کہاں کی روشنیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اندھا کر دیا اور خرچ کے استعمال کے طریقے متعین کرتا ہے اور اور تجارت زراعت کے میں اپنے احکام کا پابند بنا کے چلاتا ہے تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا انا للہ و الیہ راجعون ہم بھی اللہ کے ہیں ہمارا مال بھی اللہ کا ہے ہمیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اسلام کا نظریہ یہ ہے الملک للہ اصل بادشاہ اللہ ہے قل اللہم مالک الملک ان سے کہہ دو اصل بادشاہ اللہ ہے تولک منتشا و تنظل کا من منتشا و تو عز منتشا وہ تو دل منتشا خیر ان کالا کل قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحج وترزق من تشاء بغير حساب ان سے کہو کہ زمین آسمان کا شہنشاہ اللہ ہے شرق اور غرب پر بادشاہی اللہ کی ہے للہ المشرق والمغرب شمال و جنوب میں حکمرانی اللہ کی ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ زمین اللہ کے قبضے میں ہے والارض فرشناها فنعم الماہدون آسمان کی چھت اسی نے بلند کی ہے والسماء رفعها ووضع المیزان ان پانیوں سمندروں کو رب نے تخلیق کر کے بنایا ہے سخر البہر ان دریاؤں کو اللہ نے بہایا ہے وہ سخر القم ان درختوں کو اللہ نے لہلہانا دیا جھومنا دیا سرسبزی دی ہے کان لکم ان تم بے ان پانیوں کو میٹھا اللہ نے کیا عزبن فراتن سائغن شراب ہو سمندروں کو کڑوا اللہ نے کیا وہ ملحن اجاج کڑوے اور میٹھے کو جدا اللہ نے کیا وجال بین ہما وجال بین البحرین حاجزا بین ہما برزخن لا یبغیان انسان کو اللہ نے پیدا کیا هو الذي خلق الله خلقكم من تراب مٹی ثم من نطفة نطفة ثم من علقة فرعلقة ثم من مخلق تن وغیر مخلقہ پھر اس کا نظام تخلیق چلا جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں تین اندھیروں میں بنایا من ذکر و انفا کسی کو مرد کسی کو عورت شعوبم و قبائل کسی کو سندھی کسی کو پنجابی کسی کو پٹھان کسی کو بلوچ کسی کو بروہی کسی کو عربی کسی کو امریکی کسی کو ایرانی یہ قبائل اللہ تعالیٰ نے بنائے یہ شعوب اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ ہماری زندگی اور موت پر قابض ہو کر اعلان کر رہا ہے میرے امر سے زندگی میرے امر سے موت ہے تغیر اور تبدل میں خود اپنے کردار کو بتا رہا ہے کہ وہی ہے وہی ہے بین الناس تمہارا اللہ ہے جو کائنات کو پھیرتا ہے بدلتا ہے عدلتا ہے تو یہ پہلا نظریہ ہے جو مسلمان تاجر ہو ذمہ دار ہو حکمران ہو کاشتکار ہو وہ عورت ہو وہ مرد ہو بطور مسلمان پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ کہ عرش و فرش پر پر سرا اور شرق و غرب پر ہواؤں فضاؤں خلاؤں پر ساری حکمرانی اللہ کی ہے وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے وہ قادر ہونے میں بے مثال ہے وہ مدبر ہونے میں بے مثال ہے زمین کو بچھایا پہاڑوں کو گاڑا اور اوقات کو بلند اڑان دی مچھر کو پست پرواز دی چونٹی کو رینگنا سکھایا شیر کو دھاڑنا سکھایا سام کو پھنکارنا سکھایا مچھلی کو تیرنا سکھایا مور کو ناچ سکھایا کلیوں کو مسکرانا سکھایا آم کو میٹھا سطح فرمائی اور ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا کر روح کو ڈال کر انسان کا وجود بنا کر عقل فہم فراست کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نمونے دکھا دیے اور ساری کائنات پر اپنی صفت تخلیق کو اور اپنی صفت ربوبیت کو کائنات میں اللہ نے جگہ جگہ جگہ نمونے پھیلا دیے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق میرے بندو چپا چپا تمہارے رب کی عظمت اور وجود پر دلالت کرتا ہے پر تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں جس سے تم دیکھ سکو وہ کہیں سے لے کر آؤ وہ آنکھ لاؤ جو کسی کی بیٹی پر نہ پڑتی ہو حوثناک طریقے سے وہ آنکھ لاؤ جو کسی کی بہن ماں بیوی پر ہوسناک طریقے سے نہ پڑتی ہو تو تم انہی آنکھوں سے اپنے رب کے جلوے چپے چپے میں دیکھو گے وہ کان لاؤ جو موسیقی سے نہ آشنا ہوں جو تبلے کی سرتال سے نہ آشنا ہوں وہ کان لاؤ جو میرا نغمہ سننے کے عادی ہوں وہ کان لاؤ جو ظلم و ستم جھوٹ چغلی لگائی بجائی سننے کے عادی نہ ہوں تو یہ چپا چپا تمہیں تسبیح پڑتا تمہیں سنائی دے گا سنو گے سنو گے ام من شیئن الا یسبح بحمد کلن قد علم صلاته و تسبیحہ میرے بھائیو یہ ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ اس بحر و بر پر بلا شرکت غیر حاکم المال مالہ والخلق خلقہ والامر امرہ اسی کی حکومت اسی کا مال اسی کی طاقت کسی کو دے دیا کسی سے لے لیا کسی کو درمیانہ دیا کسی کو زیادہ دیا کسی کو بہت زیادہ دیا کسی کو تخت پہ بٹھا دیا کسی کے نیچے سے پھٹا کھینچ لیا یہ اوپر سے میرا اللہ فیصلے کرنے والا ہے لہٰذا جو مال میرے پاس ہے میرے اللہ کی امانت ہے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے یہ رزق اللہ کی امانت ہے میں اسے اپنی مرضی سے نہیں لوٹا سکتا میں اسے ظلم و ستم میں خرچ نہیں کر سکتا میں اسے اپنی اسراف میں خرچ نہیں کر سکتا یہ میرے اللہ کی امانت ہے میرے پاس تو بات یہ پہلے ذہن بنتا ہے پھر قدم اٹھتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں زارت کر رہا ہوں کہ ابھی یہ ذہن نہیں بنا کہ اللہ کی ماننے سے سب کچھ ہوتا ہے ابھی یہ ذہن ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے اس بنیاد پر اسلام کی تجارت کیسے قائم ہوگی بڑے ابتدا سے کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے ابھی تو یہ نقش بٹھانے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ یہ بول ہے کلمہ معرفت ہے یہ کلمہ ایمان ہے یہ کلمہ عقیدت ہے یہ کلمہ محبت ہے یہ کلمہ سوز ہے یہ کلمہ محبت ہے یہ کلمہ عقیدت ہے یہ کلمہ علم ہے یہ کلمہ حق ہے یہ کلمہ قوی ہے یہ وہ کلمہ ہے جس کے آگے سارے کلمات ہیج ہو جاتے ہیں میرے آپ کے نبی نے فرمایا تراز اٹھاؤ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی پرچی ڈال دو دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں کو رکھو آواری ٹاور اور شیرٹن ٹاور حبیب بینک کا ٹاور امریکہ کا ٹاور یورپ کا ٹاور اور وہ ملائیشیا کے ٹاور سنگاپور کے ٹاور اور وہ برونائی کے ٹاور سارے اٹھا کر اس میں ڈالو ہمالیہ کے سلسلے قرا کے سلسلے ہندو کش کے سلسلے سلیمان کے سلسلے کو الپس کے سلسلوں کو اٹھا کر اس ترازو میں ڈالو سات سمندر ڈالو ویل مچھلیاں ڈالو شارک ڈالو مگر مچھ ڈالو دریائے کھوڑے ڈالو جنگل کے ہاتھی لاؤ شیر لاؤ چیتے لاؤ بھیڑیے لاؤ گیدڑ لاؤ کتے لاؤ بندر لاؤ بنمانس لاؤ کراچی کا شہر لاؤ ان کے انسان لاؤ عورتوں کو مردوں کو ان کے گھروں کو ساز و سامان کو ان کی گاڑیاں ان کے اسلحہ ان کی فوج ان کی پولیس ان کا ایک ایک ساز و سامان گٹھڑی میں ڈال کر ایک پلڑے میں رکھو چاند تاروں کو توڑ کر اس پلڑے میں ڈالو سورج کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو پھر تین تین فیصد میں روشنی ہے ستانوے فیصد میں اندھیرا ہے تین فیصد میں جو روشنی ہے اس میں جو ستارے نظر آ رہے ہیں ان کو صرف گننے کے لیے گننے کے لیے تین سو خرب سال کی ضرورت ہے یہ میری بات نہیں ناسا والوں کی بات ہے آپ سچا کہیں یا جھوٹا ان کے ذمے میں صرف نقل کر کے دے رہا ہوں یہ تین فیصد روشن ہے ستانوے فیصد بلیک ہول ہے یہ انیس سو اکاسی جنوری کا شمارہ پلین ٹروتھ اس سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تین فیصد روشن ہے ستانوے فیصد اندھا ہے اس تین فیصد میں جو ستارے دیکھے گئے ہیں ان کو اگر گنا جائے تو گننے کے لیے تین سو خرب سال کی ضرورت ہے تو میں یہ کہتا ہوں پھر بھی یہ تھوڑے ہیں انہوں نے تھوڑا دیکھا ہے ابھی اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے یہ سارے تارے سیارے ستارے توڑ کر اس پلڑے میں ڈالو پھر پہلے آسمان کو کھینچ کر اس میں ڈالو پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر چوتھے کو پھر پانچویں کو پھر چھٹے کو پھر ساتویں کو پھر اس کے فرشتوں کو پھر عرش کو پھر لوہ کو پھر قلم کو پھر کرسی کو پھر جنت کو پھر جہنم کو پھر جبریل بٹھاؤ میکائیل بٹھاؤ اسرائیل بٹھاؤ اسرافیل بٹھاؤ جنت کی نہریں لاؤ باغات لاؤ باغیچے لاؤ حور لاؤ غلمان لاؤ وہاں کے وہاں کے پرند لاؤ چرند لاؤ دریا لاؤ سمندر لاؤ جہنم کی آگ لاؤ گارے لاؤ زنجیریں لاؤ جہنم کے فرشتے لاؤ بحر بر عرش فرش سرا اور سریا میں اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالو اور صرف ایک پرچے پر چھوٹا سا اتنا سا لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں اسے اٹھاؤ تو میرے نبی کا فرمان ہے لا لارا بہن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جھک جائے گا اور یہ ساری کائنات ہلکی ہو کر ہوا میں اٹھ جائے گی ابھی میرے بھائیو تجارت سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو تجارت سے زراعت سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو حکومت سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو افسری سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو صحافت سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو کسی بڑے کی عظمت کو دل میں اتارو کہ تمہارے قدم کی اکڑ وہ ختم ہو سکے گردن کی سلاخیں موم بن سکیں تمہارا اٹھا و سر جھک سکے کسی بڑے کو مانو جس کے سامنے جھک سکو اگر اس بڑے کی بڑائی سے دل خالی ہو گیا تو میرے بھائی ہو کیا آپ سارے ان پڑھ لوگ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سچ ہماری پہچان ہے سود سے پاکیزہ تجارت ہماری اولین تجارت ہے کیا آپ سب کو پتہ نہیں ہے میں کوئی انپڑوں کے سامنے بات کر رہا ہوں نادانوں کو بتا رہا ہوں ہاں ہاں میں ان کو سنا رہا ہوں جو سوئے نہیں ہیں جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے ان کو کون جگائے سوئے کو تو کوئی اٹھا لیتا ہے پر جو خود ہی جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا اسے تو ناقوس اسرافیل اٹھائے تو اٹھائے میری فریاد نقار خانے میں توتی کی کون سنے گا مجھے آپ حیثیت کیا دیں ملنا ہے کہہ رہا ہے چلا جائے گا آج کا زمانہ بدل گیا ہے حالات بدل گئے ہیں بدل گئے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں بدلے لیکن کیا میرا اللہ بدلا کیا میرا قرآن بدلا کیا اسلام بدلا کیا موت کے انداز بدل گئے یا قبر سے کہیں اور چلے جاتے ہیں یا قبر سے اوپر اللہ کے پاس جانا ہم نے چھوڑ دیا ہے یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اللہ ایٹمی طاقتوں سے ڈر کر اس نے امینڈمنٹ کر دی ہے یہ کوئی پاکستان کا قانون ہے کہ اس کا تیا پانچا کر دو یا تمہاری چیمبر کا کوئی لا ہے جسے اس کو آگے پیچھے کرتے رہو یہ وہ وہ وہ وہ ہے ہے ہے ہے یہ یہ یہ جس سے میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے لا لا تبدیل لکلمات لکلمات اللہ مبدل تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا حامیم والکتاب المبین یاسین والقرآن ول حامیم ول والکتاب المبین یہ وہ ہے جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا يبو كتابه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنه لقول فصل إنه لقول فاصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هل الكافرين أمهلهم رويدا كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره ارے میرے بندے تو میری کس کتاب کا مذاق اڑا رہا ہے یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے کہ سود کے بغیر بڑی تجارت نہیں ہو سکتی سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا خود اللہ نے پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کیا قرآن کے تقدس کو بیان کیا مکرم متحرہ مرفوع مکرم متاہر جانتے ہو یہ کلام کن ہاتھوں میں ہے یہ کہاں ہے مرفوع بڑا اونچا کیا ہے مکرم بڑا معزز متاہر بڑا پاک سفرت ان کے اللہ کے مقرب فرشتوں کا اس کے اوپر پہرا ہے اب تو بھی عجیب ہے میرا بندہ کہ میرے قرآن کو کہتا ہے آج قابل عمل نہیں میری کتاب کو کہتا ہے کہ آج اس کے مطابق تجارت نہیں ہو سکتی حکومت نہیں ہو سکتی تجارت نہیں ہو سکتی اگر نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دے چھوڑ دے ہاں ہاں ہم آخرت کے راہی ہیں دنیا ہماری منزل نہیں ہے دنیا ہماری گزرگاہ ہے ہم نے اللہ کو جان دینی ہے ہم اللہ کے حکم کے مطابق کمائیں گے عبد الرحمن بن عوف جیسا آپ میں ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا آپ سب بڑے تاجر بینکوں کے مرہون منت ہو ان سے پیسے لے لے کے تجارت کرتے ہو اور عبد الرحمن بن عوف ٹاپ لسٹ کے دس آدمیوں میں ہے سوا لاکھ صحابہ اس میں دس آدمی سر فہرست ہیں آپ نے کہا ابو بکر فل جنا عمر فل جنا عثمان فل جنا علی فل جنا تلح فل جنا بیر فل جنا سادن وقاص فل جلنا عبد الرحمن ابن عوف فل جنا ابو الجراح ابید اور سعید ابن زید ابو الور فل جنا آپ نے ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلح جنتی زبیر جنتی سعد جنتی ابو عبیدہ جنتی عبد الرحمن جنتی سعید ابن زید جنتی یہ دس آدمی جن کو کہا جاتا آشارہ دس مبشرہ بشارت دیے گئے کس بات کی جنت کی آپ نے ایک مجلس میں ایک سانس میں دس کے دس کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہیں پھر آپ نے فرمایا یاد رکھنا تم عبادت کرتے کرتے کرتے تم تنے کی طرح خشک ہو گئے روزے رکھتے رکھتے سوکھ کے تم کانٹا ہو گئے اور سجدے کرتے کرتے تمہارے ماتھوں پر نشان پڑ گئے اتنا کچھ کر کے اگر ان دس میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی تم بغض لے کے مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا ان میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمان بن عوف جن کو اللہ کے نبی نے خطاب دیا عبد الرحمان تاجر الرحمان عبد الرحمان رحمان کا تاجر ہے رحمان کا تاجر ہے عبد الرحمن نے تجارت ذاتی پیسے سے آپ کو پتا اس وقت میں اتنا زمین اتنا کائنات گلوبل نہیں تھی ابھی آپ کے آپ صدر ہیں ہاں انہوں نے ابھی کہا زمین گلوبل بن چکی نا اس وقت تو گلوبل نہیں تھی نا اور اس وقت ایسے جہاز نہیں اڑتے تھے تیز رفتار بیری جہاز نہیں چلتے تھے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کروڑوں کے سودے نہیں ہوتے تھے اس کے باوجود وہ شخص ایک طرف رحمان کا تاجر کا لقب پا رہا ہے دوسری طرف جنت کی بشارت پا رہا ہے اور تیسری طرف مرتے ہوئے جب ان کا انتقال ہوا تو تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار پیسے چھوڑے نوٹ نہیں نوٹ نہیں کاغذ کے نوٹ نہیں نقد دینار ایک دینار ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار ہر دینار ساڑھے چار ماشے کا چودہ سو سال کی قیمت اس میں ایڈ کریں اور دیکھیں وہ ایک شخص کتنی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریاں ایک ہزار اونٹ زمین الگ زمین الگ اور سونے کے ٹائلیں اور اینٹیں جو اولاد میں تقسیم کرنے کے لیے جب ان کو کاٹا گیا برابر تقسیم کرنے کے لیے تو کاٹتے کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں آریاں ٹوٹ گئیں اور وہ اینٹیں ختم نہ ہوئیں اتنا سرمایہ رکھ کر بھی وہ آدمی ٹاپ لسٹ کے دس آدمیوں میں بیٹھا ہوا ہے پیسہ برا نہیں ہم برے ہیں تجارت بری نہیں تاجر برا ہے حکومت بری نہیں حاکم برا ہے پولیس بری نہیں پولیس والا برا ہے فوج بری نہیں فوجی برا ہے ذمہ دارہ برا نہیں ذمہ دار برا ہے برائی ہمارے اندر آئی ہے چالیس ہزار غلام آزاد کیے چالیس ہزار غلام آزاد کیے زندگی میں عثمان بن عفان امیر المومنین ہیں تیسرے خلیفہ ہیں اور واحد شخص ہے جس کو اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کا خامد ہونے کا شرف حاصل ہے اور جب ام کلثوم کلسوم کا بھی انتقال ہو گیا دوسری بیٹی تو آپ نے فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں سو کی سو عثمان کے نکاح میں دیتا اگر وہ مرتی رہتی تو میں سو کی سو عثمان کے نکاح میں دیتا اور یہ وہ شخص ہیں کہ ان ان ان سے سے یہ ایسے حیا والے تھے اس قدر حیا والے تھے کہ ایک دفعہ جبریل دروازے میں آ کے کھڑے ہو گئے صاحب نے کہا اندر نہیں آتے ہو کہا جی عثمان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں مجھے ان سے شرم آ رہی ہے ان سے کہیں اپنے بٹن بند کریں میں پھر اندر آتا ہوں آپ نے کہا عثمان تو وہ ہستی ہے جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں اور آپ تشریف فرماتے گھر میں اور آپ ایک پاؤں یوں سیدھا یوں یوں سمیٹا ہوا تھا سکڑا اور دوسرا پاؤں یوں پھیلایا ہوا تھا اور تحمد یہاں تک تھا پنڈلی آدھی سے زیادہ کچھ ننگی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق اجازت لینے آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے اجازت دے دی پھر عمر آئے انہوں نے اجازت مانگی آپ نے اجازت دے دی پھر کہا جی عثمان باہر ہیں اجازت چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے چادر کو ٹھیک کیا کرتے کو ٹھیک کیا چوکڑی مار کے سیدھا ہو کے بیٹھ گئے عثمان آئے بات کر کے چلے گئے جب تینوں چلے گئے تو اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر عمر کے آنے پر تو ویسے ہی بیٹھے رہے عثمان کے آنے پر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا عائشہ عثمان وہ شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے میرا ساتھی تو ہے ہاں اللہ نے اتنا رزق دیا کہ تیونس کا مال غنیمت تیونس ایک صوبہ تھا اس وقت ارتاجنا کے نام سے مشہور تھا اس کا مال غنیمت ایک ہزار سال سے جو خزانہ کٹھا تھا وہ جب مدینے لایا گیا تو حضرت عثمان نے ذاتی پیسے سے سارا خرید لیا ذاتی رقم سے سارا خریدا ہے تو اسلام میرے بھائیوں کو ہمیں چٹائی پہ بٹھانے نہیں آیا غاروں میں دھکیلنے نہیں آیا اسی جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں نمونہ دکھانے کے لیے آیا ہے لیکن مشکل یہاں آ کے پڑ چکی ہے کہ ہم اللہ سے نا آشنا ہیں ہم اللہ کو نہیں پہچانتے جو ہمیں یہ نظریہ دے رہا ہے کہ الملک للہ ملک اللہ کا مال اللہ کا کمائیوں میں حلال حرام سے بچنا ہوگا سود سے بچنا ہوگا جھوٹ سے بچنا ہوگا سود کے بغیر پھر کام کیسے کریں سود کے بغیر پھر کام کیسے کریں تلاش کرو تلاش کرو اللہ تعالیٰ نے ناممکن تو کوئی حکم نہیں دیا ناجائز تو کوئی حکم نہیں دیا زندگی کو سہولت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بتایا گیا ہے وہ تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہے چند لفظوں میں ہمارے بھائی نے سب کچھ بتایا ہے عمل کیوں نہیں ہو رہا کہ دل اللہ کی طرف پھرا ہوا نہیں ہے دل اللہ کے رسول کی طرف پھرا ہوا نہیں ہے دل آخرت کی طرف پھرا ہوا نہیں ہے کہ جس پر ہم ساری دنیا کو ٹھوکر مار سکیں پر آخرت کو آخرت کا سودا نہ ہو دنیا جانی جاتی ہے تو چلی جائے آخرت کا سودا نہ ہو یہ اندر میں ایمان کی شمع اس وقت مدھم ہے تو ہے اللہ کا شکر ہے بجھی نہیں ہے لیکن ایسا ٹم چراغ ہے کہ ان گھنگھور گھٹاؤں میں اور اس کالے تاریخ سناٹوں اور تاریخیوں میں ہمیں چند قدم سے آگے دکھائی نہیں دے رہا پہلا پہلی پہلی محنت تاجر زار حاکم کی یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے یہ کائنات ظاہری طور پر مال کے گرد گھمائی گئی ہے اور حقیقتاً آمال کے گرد گھمائی گئے دوسرا نظریہ اسلام یہ دیتا ہے کہ زندگی کے بننے کا دار و مدار وہ اللہ کی اطاعت پر ہے نہ کہ رزق پر تجارت پر زراعت پر لہٰذا میں کمائی میں اللہ کا پابند بن کے چلوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بن کے چلوں گا اللہ نے پہلی قوموں کے قصے سنا کر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ قوم لوت برباد ہوئی فرعون ہلاک ہوا آد و سمود و شداد ہلاک ہوئے کیا پیسہ کم ہو گیا تھا مقروض ہو گئے تھے فقیر ہو گئے تھے یا ان پر کوئی ایٹمی طاقت چڑھ گئی تھی بالکل نہیں اما عاد فاہلکو اما ثمود اما ثمود فاہلکو بالطاغیہ واما عاد فاہلکو بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فہل ترا لهم من باقیا قوم سمود سنت و حرفت والے ہلاک ہو گئے قوم عاد طاقتور اس ٹاور کے برابر ان کے قد تھوڑا سا کم ہوں گے چالیس پچاس ہاتھ ان کے قد نہ بیمار ہوتے تھے نہ بوڑھے ہوتے تھے اور تین سو سال سے ان کی جوانی اصل شروع ہوتی تھی اور چھ سو سات سو سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی نو سو سال عام طور پر لوگ زندہ رہتے تھے لم یخلق مثلها فی البلاد ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا ایک ایک اما کا بیٹا مر گیا اس کی عمر تھی تین سو سال وہ اس کے سرانے بیٹھی رو رہی ہائے بیٹا تو نے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ دنیا دیکھی نہ جگ دیکھا نہ جہان دیکھا ہائے ہائے تو اتنی جلدی چلا گیا تو ایک آدمی کہنے کا اماں تو اس کو رو رہی تین سو سال پہ مرا ہے ایک امت آنے والی ہے جن کی کل عمر ہی ساٹھ ستر سال ہوگی کل عمر ساٹھ ستر سال ہوگی تو اما کہنے کی ساٹھ ستر سال تو رہنے کے لیے گھر بنائیں گے پھر میں نے کہا کو آواری ٹاور آ کے دکھا دو ہے بھائی وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے تو پھر وہ کہنے لگی اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی ایک سجدے میں گزار دیتی میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا اللہ کا وعدہ سنو یرید اللہ بکم میں آج آپ کو تجارت بتانی نہیں ہے اس سے پہلا پہلا سبق بتانے ہیں میری آپ کی پہلی ملاقات ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کو تسلیاں دینے آیا ہوں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے آپ تھوڑی ہمت کرو تھوڑا اوپر اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کرو اوقات کی بلندیوں میں اڑو یہ کوے اور چڑیا اور فاختہ کی اڑان نہ اڑو یہ ہوا کے تھفھیڑوں سے رخ بدل دیتے ہیں اقاب وہاں اڑتا ہے جہاں ہوائیں بے بس ہو جاتی ہیں وہ اپنی اڑان اڑتا ہے وہ اپنی چاہت سے اپنی منزلوں اور راستوں کو متعین کرتا ہے لیکن یہ کوے یہ فاختائیں یہ بیچاری ہوا کے دوش پر کبھی یوں ہو جاتی ہیں کبھی یوں ہو جاتی ہیں کبھی یوں ہو جاتی ہیں آگے کو کبھی دیکھو تند ہوا میں ان کا کیا حال ہوتا ہے اقاب ان طوفانوں سے اوپر ہو کر اڑتا ہے وہ ہواؤں سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اپنی راہیں خود متعین کرتا ہے اوپر کی بلندیوں پر اڑنے کی کوشش کرو تو پھر یہ مادی تھپیڑے اور یہ گلوبل دنیا یہ آپ کا رخ بدل نہیں سکتی یہ آپ کے اقدار کو بدل نہیں سکتی یہ آپ کی ترجیحات کو بدل نہیں سکتی کیونکہ ہماری پرواز نیچے ہے ہم ڈاواں ڈول ہوتے ہیں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں وہ چھوٹے جہاز کی طرح جو کبھی یوں ہو رہا ہے کبھی یوں ہو رہا ہے اوپر اٹھو اوپر اٹھو اوپر اٹھو میرا اللہ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا العسر میں تمہیں دین دے کر آسانیاں دے رہا ہوں تنگیاں نہیں دے رہا ہوں ما جعل علیکم فی الدین من حرج میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں بن, بن بنائی یرید اللہ میں تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں تم ہی دیوانے ہو کہ اپنی عقل کے پیچھے چل کر اپنے اوپر بوجھ بڑھا رہے ہو میری مان کے چلو تمہارے رب کا علم بے خطا ماضی حال مستقبل آخر تک دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے پھر وہ کہتا ہے سود حرام ہے پھر وہ کہتا ہے جھوٹ حرام ہے پھر وہ کہتا ہے ذخیرہ اندوزی حرام ہے پھر وہ کہتا ہے دھوکہ دینا حرام ہے پھر وہ کہتا ہے ناپ تول کی کمی حرام ہے پھر وہ کہتا ہے وعدہ خلافی حرام ہے پھر وہ کہتا ہے اسراف حرام ہے پھر وہ کہتا ہے تبذیر حرام ہے اسراف ضرورت سے زیادہ ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا شادی ضرورت ایک کروڑ میں شادی ہو رہی ہے ظلم و ستم ہے جس دیش کے لاکھوں بچے رات کو بھوکے سوئیں وہاں ڈھائی لاکھ کا شادی کا جوڑا بنایا جائے بیٹی کا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے گانے والیوں کو دس دس بیس بیس لاکھ دے دیا جائے یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے برائی کا ذکر بھی برائی ہوتا ہے میں نام لیے بغیر کہتا ہوں ایک بڑے تاجر نے ایک گلوکار کو بلایا اسے ایک رات کا پندرہ لاکھ دیا میں دیہات میں رہتا ہوں چھوٹا موٹا زمیندارہ ہے لوگ آتے ہیں جی بیٹی کی شادی کرنی ہے چند سال پہلے میں کہتا کتنے چاہیے کہتے جی دس ہزار میں میری بیٹی کا کام ہو جائے گا آج کل کہتے ہیں جی بیس ہزار ہو تو میری بیٹی کا کام ہو جائے آج کل پھر بیٹی کے لیے میں بیس ہزار روپے دیتا ہوں پندرہ لاکھ ایک گانے والا لے گیا پچہتر بیٹیاں ذبح ہو گئیں غریبوں کی ڈھائی لاکھ مالدار کی بیٹی نے ایک رات گزاری ایک جوڑے میں کتنی غریب بچیوں کی شادی اس سے ہو سکتی تھی پیسہ نمائش کے لیے نہیں ہے امتحان ہے اپنے اوپر ضرورت کا بھی خرچ کرو آسائش کا بھی خرچ کرو لیکن نمائش زیبائش واہ واہ یہ سارے راستے ہلاکتوں کے راستے ہیں جو معاشرہ اسراف پہ بنیاد بنا چکا ہو وہ کیسے اسلامی معاشرت پہ آئے گا وہ کیسے اسلامی تجارت پہ آئے گا فاطمہ کی ڈولی نہ تمہیں سنو کیسے اٹھائی گئی مسجد میں نکاح ہو رہا ہے دنیا کی سب سے مقدس بیٹی کائنات کی سب سے افضل بیٹی کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ اور سب سے مقدس داماد آ رہا ہے مسجد میں نکاح دو مہینے بعد یا چار ماہ بعد حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ رخصتی ہو جائے کر دیں گے ہو جائے گی کیسے ہوگی برات لاؤں بینڈ لاؤں کیا لاؤں کوئی مراسی کوئی بانڈ کوئی ناچنے والی ہیں کوئی گانے ہو ہاں جی خوشی کر رہے ہیں خوشی کر رہے ہیں ہائے ہائے ہائے جس رب نے یہ دن دکھایا اس کو ناراض کر لیا تو کیا خوشیاں کی خوشی کا انداز صرف گانا ہی ہے صرف ناچنا ہی خوشی کا انداز ہے یہ بھی تو خوشی کا انداز آج میرے بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوئے ہیں چلو دس بیس غریب کی بیٹیوں کے بھی ہاتھ پیلے کر دوں یہ خوشی کا انداز ہے آج میرا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے جو دس بیس غریب بچوں کی شادی کروا دوں ہائے جب ضمیر سو جائیں تو میرے جیسی مسکین آوازیں کیا کام کر سکتی ہیں آپ نے کہا ہو جائے گی رخصتی گھر میں تشریف لائے آپ فرماتی میرے کان میں آواز پڑی آپ نے کسی سے کہا ام ایمن کو بلاؤ ام ایمن آپ کے والد کی باندھی ہیں انہوں نے بچوں کی طرح پالا دودھ بھی پہ آپ کو آٹھ عورتوں نے دودھ پلایا ہے مستقل تو اما حلیمہ نے پلایا ہے تھوڑا تھوڑا آٹھ سات اور بھی عورتیں ہیں جنہوں نے پلایا ہے اس میں ام ایمن بھی ہیں تو ماں بھی ہیں تو ام ایمن تشریف لائیں تو کہنے لگے ایک دم میں نے کیا سنا آپ کہہ رہے ہیں ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ اور اسے کہنا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا عشاء کی میرا انتظار کرے گا یہ کائنات کی سب سے سب سے افضل افضل افضل بیٹی اور افضل کا لفظ بھی میرے نبی کی فضیلت کو بتانے کے لیے عاجز ہے سب سے عظیم ہستی کی بیٹی سب سے عظیم رسول اللہ نے کسی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی اپنے نبی کی قسم اٹھائی اور کالا امروتا اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی مجھے تیرے اس امانت والے شہر کی قسم اللہ نے کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اپنے نبی کے بول کی قسم اٹھائی وکیل ہی قوم اللہ اللہ نے کسی کی رسالت پر قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اپنے نبی کی رسالت پر قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم لمن المرسلین اللہ نے کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی لوگوں نے کہا یہ شاعر ہے یہ ساحر ہے یہ دیوانہ ہے تو میرا رب پکار اٹھا درو دیوار لرز گئے عرش کپ کپا اٹھا جبریل ہانپتا ہوا آیا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون مجھے قسم ہے دیکھے اندیخے کی یہ میرا رسول ہے شاعر نہیں یہ میرا نبی ہے ساحر نہیں نون والقلم وما ما انت بنعمت بمجنون مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے کی میرا نبی دیوانہ نہیں والنجم اذا ہوا مجھے قسم ہے گردش کرنے والے ستارے کی ما دل وما غوا یہ آپ کی شخصیت پہ قسم اٹھائی جا رہی عقل کے کمال پہ قسم اٹھائی جا رہی ما یت کو انل ہوا آپ کے بول کی پاکیز بھی پاکیز بھی پہ قسم اٹھائی جا رہے ان ہوا اللہ وحی یوہا آپ کا بول وہی ہے اس پر قسم اٹھائی جا رہے علمہ شدید القوا ذو مرت فاستوا وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا اپنے نبی کی بلندیوں کو اور اپنے قرب کو بتایا جا رہا اور ما زاغ البصر وما طغى آپ کی نظر کی بلندی کو بتایا جا رہا جس کی اللہ قسمیں اٹھائے جس کی صفائیاں پیش کرتے ہوئے اللہ وکیل صفائی بن جائے اور قرآن پکارے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد يُوْهَا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه علامہ یار جس کی تسلی نہ دینے کے لیے اور جس کو صفائیاں پیش کرنے کے لیے خود اللہ پھر قسمیں اٹھائے آپس میں کوئی تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا کیا ہوا وہی آنے میں دیر ہو گئی لوگوں نے کہا اب محمد کا خدا اسے چھوڑ گیا محمد کا رب اسے چھوڑ گیا غیروں کی تو آدمی سن لیتا ہے ایک دفعہ اما خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے بھائی یہ جو دل کو لگی اور ٹھکی تو جبریل کو بھاگنا پڑا ہانپتے ہی آیا اذا سجا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم مجھے تیری گھنیری زلفوں کی قسم ما ودا کا رب کا وما قلا نہ میں تجھ پہ ناراض نہ میں نے تجھے چھوڑا وہ دوسرا ترجمہ مجھے تیرے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کو چھپا لیتا ہے ما ودا کا رب کا وما قلا نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تجھ پہ سے ناراض ہوا سجا مجھے روشن دن کی قسم مجھے رات کی قسم ساری کائنات کی قسم اٹھائی آپ کے چہرے بالوں کی قسم اٹھائی آپ کے علم و ستاری کی قسم اٹھا کر کہا او میں ناراض نہیں تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا بلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں بلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں بلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں یجد کا یتیم میں نے تو تجھے دیا بغا فہدا میں نے تو اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا کا میں نے تو تجھے تیرا ہاتھ کشادہ کیا الم نشرح لک صدرک میں نے تو تیرا سینہ کھولا کا وزرک میں نے تو تیرے گوج اٹھائے ورفانا لک ذکرک میں نے تو تیرے ذکر کو ارشوں پر بلند کیا میں تجھے تجھے چھوڑ سکتا ہوں جسے رب نے نہ چھوڑا اسے تم لوگوں نے چھوڑ دیا اب میں تمہیں کس کی تجارت بتاؤں کس کی شریعت بتاؤں تمہاری تجارت میں اس کے مذاق اڑتے ہیں تمہارے تمہارے لین دین میں اس کے مذاق اڑتے ہیں تمہاری فیکٹری میں اس کے مذاق اڑتے ہیں پہلے اس کو تو سمجھو جو تمہارے لیے قربان ہوا پسا لٹا تمہارے لیے جس کی اولاد نیزوں پہ چڑھ گئی معصوم بچوں کا خون دھرتی میں بکھر گیا پہلے اس کو جانو پھر اس کی تجارت تمہیں سمجھ میں آئے گی پیسے کا پجاری میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں عہدے کا پجاری پیسے کا پجاری چوپڑی روٹی کا پجاری شہوت کا پجاری موسیقی کا پجاری جاہو جلال کا پجاری اس کی راہیں اور ہیں یہ کیا جانے وہ فریب خوردہ دشاہیں جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی ہم ابھی اللہ اس کے رسول کو نہیں جانتے پہلے اس کو پہچانو پھر اس کے طریقے آپ سب جانتے ہیں کون نہیں جانتا جھوٹ حرام ہے سود حرام ہے اسراف حرام ہے عورت کو اپنی تجارت کے لیے استعمال کرنا اسے بینر کی اور پوسٹر کی زینت بنانا یہ کہاں سے آیا ہے یہ کہاں سے لے کر آئے ہو یہ اشتہاری فلموں میں لڑکیوں کا ننگے ناشنا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو یہ مغرب کی تہذیب ہے ادھر دھکیل لو ہمیں مشرق کی قدامت پسندی پر فخر ہے ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں شاخ سے درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ نہیں ہے ڈالی سے ٹوٹا ہوا ہم پتا نہیں ہے ہم بگولے میں اڑنے والا کاغذ نہیں ہے ہماری ڈور اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے ہماری اقدار اپنی ہے ہماری تہذیب اپنی ہے ہماری بیٹی کا چھپنا ہماری تہذیب ہے ہماری بیٹی کا چار دیواری میں رہنا ہماری تہذیب ہے ہمارے جوان کا نظر چھکا کر چلنا ہماری بلندی ہے ہمارے تاجر کا سچائی کے ترازو کو تولنا صدق کو امانت سے مزین ہونا سود چھوٹ دھوکہ دہی فریب سے پاک ہونا ذخیرہ اندوزی سے پاک ہو کر چلنا یہ ہماری عزت کی بنیادیں ہیں ہم نے ہم نے کھویا بہت کچھ ہے پایا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کو بھی کھو دیا اس کے رسول کو بھی کھو دیا میں یوں کبھی سوچتا ہوں آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ سارے نبیوں کا رونا کٹھا کرو تو آپ کے آنسو زیادہ ہیں ساری ماں کی گریا زاری کٹھی کرو تو آپ کا گریا زیادہ ہے سارے باپوں کا درد اور فکر کٹھا کرو تو ہمارے نبی کا درد و غم اور فکر زیادہ ہے صحابہ تو بخشے ہوئے ہیں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم عنہ میں تیرے ساتھیوں سے راضی اولاد بخشی ہوئی ہے حسن حسین جنت کے سردار ہیں فاطمہ عورتوں کی سردار ہے علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے ابو بکر تو جنت میں سب سے پہلے میرے بعد آئے گا عمر میں نے ایک محل دیکھا علی شان میں نے پوچھا کس کا ہے کہا گیا قریشی کا میں سمجھا میرا ہے ہے جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے میرا تو رفیق ہے بلال تجھے کیا ہوا جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے پاتا ہوں نعمان ابن ارے تو کیا کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قرآن کا نغمہ سنا ہے تیری آواز وہاں کیسے پہنچ گئی کہاں وہاں کیسے پہنچے تو میں اپنی طرف سے الفاظ بنا رہا ہوں آپ نے جنت میں ہی پوچھا یہ نومان کی آواز جنت میں کیسے تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کا فرما بردار ہے ماں کا فرما بردار ہے تم تو ماں کو مہینہ نہیں پوچھتے کیا حال ہے کاروباری مصروفیت کاروبار کاروبار کاروبار ہمیں نہیں چاہیے وہ تجارت جو ہمیں ماں سے دور کر دے جو باپ کا مقام پہچاننے سے منکر کر دے جو بھائی کے خون کو سفید کر دے جو رشتے ناتوں کو کوڑیوں میں بیچ دے جو اقدار کو آگ لگا دے جو تہذیب کو آگ لگا دے ہمیں وہ تجارت نہیں چاہیے نہیں چاہیے ہمیں وہ ہمیں ہمیں وہ حکومت نہیں چاہیے جو ہمیں کل کو اللہ کے سامنے مجرم بنا کے کھڑا کر دے ہمیں وہ عزت نہیں چاہیے جو کل ہمیں قیامت کے دن مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دے ہمیں وہ شہرت نہیں نہیں چاہیے جو کل قیامت کے دن ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے رسول کی غلامی میں چلنا ہے عبد الرحمان سے بڑا تم سارے چیمبر والے آپ کٹھے ہو جائیں آپ سب کی دولت ایک عبد الرحمان کو نہیں پہنچ سکتی اگر وہ اتنی آپ سارے حکمران کٹھے ہو جائیں عمر بن عبد العزیز کی حکومت کو نہیں پہنچ سکتے ہو جس کا فریڑا دمشق میں لہراتا تھا کو ملتان اور دیپال پور تک اس کی ہوائیں جاتی تھیں کشمیر تک اس کی ہوائیں چلتی تھیں کاشغر تک اس کا ڈنکا بجتا تھا استنبول کے دروازوں پر اس کے نام کی دستک دی جاتی تھی اور سارا جنوبی سارا اسپین پرتگال جنوبی فرانس سارے کا سارا جس شخص کے سایہ کے نیچے تھا وہ تین بر اعظم پر حکومت کر کے اللہ کو ایسا راضی کر کے گیا ہے کہ بڑے بڑے ابدال اقدام بڑے بڑے اولیاء بھی وہ مقام نہ پا سکے جو عمر بن عبدالعزیز تین بر اعظم پر حکومت کر کے اللہ سے لے کر گیا میرے بھائیو اپنی ترجیحات پہلے بدلو پھر تجارت بھی بنے گی پھر زراعت بھی بنے گی پھر حکومت بھی بنے گی حضرت علی کا فرمان ہے لا تب آخرتک بے دنیا بل بے دنیا کب آخرتک آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو وسیعت نامہ لکھوایا اس کا ایک جملہ آپ کو نکل کر کے دے رہا ہوں میرے بیٹے کبھی آخرت نہ بیچنا دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا آخرت نہ بیچنا اس لیے کہ دنیا مٹ جائے گی آخرت باقی رہے گی آخرت باقی رہے گی تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا رونا کس بات پہ صحابہ بخشے ہوئے اولاد جنتی بیویاں امہات تو اب کیوں رو رہے ہیں کہ آپ آخر تک دیکھ رہے تھے ایک وقت آئے گا اذان ہوگی میری امت نماز کو نہ جائے گی ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا جب بیٹیوں کے سر سے کپڑے اٹھ جائیں گے جب عورتیں بے پرد ہو جائیں گی تاجر بدیانت ہو جائیں گے حکمران ظالم ہو جائیں گے ذمہ دار متکبر ہو جائیں گے مزدور بھی باغی ہو جائیں گے غریب بھی نافرمان ہوگا امیر بھی نافرمان ہوگا آپ آگے دیکھ کے بتا رہے تھے وہ کیا دن ہوں گے جب پیسہ تمہارا چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جائے گا چند ہاتھوں میں پیسہ کیسے سمٹتا ہے جہاں سود کا نظام ہے وہیں پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے یہ ایک بات میں بڑی بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارے فقر کا تعلق ہماری آبادی سے نہیں ہے آبادی کی کثرت کی وجہ سے ہم فقیر نہیں ہیں سودی نظام کی وجہ سے ہمارا فقر ہے سودی تجارت ہمارے فقر کا سبب ہے آبادی کی کثرت ہمارے فخر کا سبب نہیں ہے اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن میں بڑی بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارے فخر کا تعلق سود ہے نہ کہ آبادی میرا نبی چودہ سو سال پہلے دیکھ کے بتا رہا ہے وہ کیا دن ہوگا عزت تو خزل والا جب پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا بل امانت مغنما لوگ امانت ہڑپ کر جائیں گے وہ زکات مغرما مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے آواری ہوٹل میں بڑی دعوت کر دیں گے غریب کو زکات نہیں دیں گے وہ تو علم غیر الدین علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا وہ اطار رجل و ہو لوگ بیویوں کے فرما بردار بن جائیں گے وہ اقا اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے وہ ادنا صدیقہ ہو دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے وہ اکثر ابا ہو باپ کو دھکا دے کے دوسری طرف سے نکل جائیں گے باپ کو ڈانٹ کے رکھ دیں گے دوست کو مرحبا کہیں گے ماں کو کہیں گے تو بوڑھی ہو گئی مرتی کوئی نہیں اور بیویوں کو پہلو میں لٹائیں گے ماؤں کے نافرمان اور باپ کے گستاخ ارے شکر کرو ہم پہ آسمان سے آگ نہیں برسی صرف بم برس رہے ہیں ورنہ پتھر برستے آگ برستے زمین نگل جاتی سمندر چڑھ جاتے ہواؤں کے تھکڑے اڑا دیتے میرے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کوئی پتہ کب آئے گی کوئی نشانی تو بتائیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ جوان اولادیں ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسے سلوک کر رہی ہیں تو سمجھنا قیامت آ گئی آ گئی جب تم دیکھو کہ کراچی کے نوجوان ہند سندھ کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کریں باپ کو ڈانٹ کے رکھ دیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے انہیں گستاخ نہ انہیں گندے کانوں سے ایک لڑکی کو سنا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر ہائے ہوئے اور اس کی ماں کے بے بسی کے آنسو اس کے رخسار پر نہیں ڈھلک رہے تھے وہ اللہ کے عرش کو ہلا رہے تھے جب مائیں دبک کے روئیں اور باپ جوان اولاد سے کام نہ کہہ سکے بات نہ کر سکے جوان اولاد کو ماں باپ کا حال پوچھنے کا وقت نہ ملتا ہو تو ہائے ہائے پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے ادنا صدیقہ ہو وہ اکسا ابا ہو باپ سے بدتمیز دوستوں کے یاروں کے یار باپ کے گستاخ بیوی کے فرما بردار ماں کے گستاخ نہ فرمان ایک بدو اپنی ماں کو طواف کرا رہا اور تھک کے کہنے لگا اما کندھے پہ بیٹھا اما تیرا حق ادا ہو گیا تیرا حق ادا ہو گیا ابن عمر قریب سے گزر رہے تھے کہا ارے بدھو ارے بدھو تو نے ماں کا دو سال دودھ پیا ہے ابھی ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ابھی ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا یہ کیسی تمہاری تجارت ہے تمہیں اپنی ماں کو پوچھنے کا بھی وقت نہیں تمہیں اپنے بوڑھے باپ کا حال پوچھنے کا وقت نہیں ہمارے تو مر گئے ہیں تمہارے زندہ ہیں تو خبر لے لو ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا تھک ہار کے آ کر کہنے لگا ابن عمر سے کیوں جی ماں کا حق ادا ہو گیا ابن عمر نے کہا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ایک بدو آیا حضرت عمر کے پاس امیر المومنین میں نے میں نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے جو میری ماں نے میری بچپن میں کی پیشاب میں اٹھاتا ہوں گندگی میں اٹھاتا ہوں کپڑے میں دھوتا ہوں کھانے میں کھلاتا ہوں تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں نہیں کہ کیوں کہ تیرے پیشاب دھوتے ہوئے تیری ماں تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی اور تو ماں کا پیشاب دھوتے ہوئے اس کی موت کی دعائیں کرتا ہے کہ یہ مر جائے تو میری مشقت ختم ہو جائے وہ آپ کہہ کہہ رہے رہے ہیں ہیں آج سے چودہ صدی پہلے کراچی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں وہ کیا دن ہوگا جب پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا اور ایسے ٹاور کھڑے ہوں گے وہ کیا دن ہوگا کیا دن ہوگا جب امانت کھائی جائے گی زکوٰۃ مالدار نہیں دیں گے اور علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا لوگ ماؤں کے نافرمان فرمان ہوں گے بیویوں کے فرما بردار ہوں گے باپ کو دھکا دیں گے دوست کو قریب کریں گے بساد قبیلہ تفاص قوم قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان فرمان ہوگا وکانا رئیس القوم میں ارد قوم کا رئیس وہ نکما نہ نکھٹو نہ اہل ہوگا اے پرانے زمانے کے بھٹکے ہوئے روحے ہیں انہیں آج کے روشن تقاضوں کا پتہ نہیں ہے آہاں ہاں ہمیں پچھلے زمانے میں رہنے دو اسی پہ مرنے دو اسی پہ مرنے کی تمنا کرو وہ روشنی روشنی نہیں ہے جو بیٹی کو ننگا کر کے اسٹیج پہ نچا دے وہ روشنی روشنی نہیں ہے جو ہماری بیٹیوں کے پاؤں میں گھنگرو بندھا دے وہ روشنی روشنی نہیں ہے جو ہمارے بچوں کے ہاتھ سے قرآن چھین کر گٹار پکڑا دے اور وہ بندروں کی طرح ناش رہے ہوں وہ روشنی روشنی نہیں ہے جہاں مئو کا تقدس پائے مال ہو جائے باپ کا وقار مجرو ہو جائے جہاں سچائی ناپید پید ہو جائے اور جہاں صدق و وفا مہر و وفا وہ صرف کتابوں کے کلمات رہ جائیں وہ روشنیاں روشنیاں نہیں ہیں جہاں خون سفید ہو جائے وہ روشنی روشنی نہیں نہیں ہے جہاں قاضی کا قلم بکھ جائے اور وکیل زانی کو بھی پناہ دینے کے لیے مقدمہ لڑنے کو تیار ہو جائے وہ روشنیاں روشنیاں نہیں ہیں جہاں مقتول کی اماں اپنا کوٹھا بیچ کر وکیل کو فیس ادا کرتی پھرتی ہو کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے مجھے انصاف لے کر دو وہ روشنیاں روشنیاں نہیں ہیں جہاں قاضیوں کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو وہ روشنیاں روشنیاں نہیں ہیں جہاں حکمران ظلم و ستم پر اتر چکے ہوں اور محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کی بجائے وہ فرون کی پیروی کرنا فخر سمجھتے ہوں وہ روشنیاں روشنیاں نہیں ہیں جہاں مرد عورت آزاد اختلاط میں ہوں مرد اور عورتوں کا جب حد فاصل مٹ گیا تو اندھیرے ہیں یہ روشنیاں بجھا دو یہ روشنیاں بجھا دو انہوں نے ہمیں ننگا کر دیا جنہوں نے ہمیں اللہ سے نہ آشنا کر دیا جنہوں نے ہمیں اللہ کے رسول کا مقام پہچاننے سے نا آشنا کر دیا بجھا دو بجھا دو ہمیں لا کے دو وہ چراغ دو وہی وہی چراغ وہ بتیاں ٹمٹماتی ہوئی جہاں بیٹی کے سر پہ چادر تھی جہاں تقدس تھا باپ کا وقار تھا جس وقت کا حکمران عادل تھا رحم دل تھا قاضی کا قلم فروخت نہیں ہوتا تھا تاجر کی تجارت خیانت سے پاک تھی ذمہ دار کی زراعت تکبر سے پاک تھی غریب خوددار تھا مالدار سخی تھا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ یہ متا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ یہ سرمایہ یہ ہم کھو چکے ہیں یہ ہم گم کر چکے ہیں کاغذ کے پھول ہمیں گلاب بتائے جا رہے ہیں پلاسٹک کے درختوں کو ہمیں چمن بتایا جا رہا ہے ان ہوٹلوں میں ہمیں خوشیاں دکھائی جا رہی ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں ہم لٹے ہوئے ہیں بٹکے ہوئے ہیں میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا اس میں اس میں یہاں آیا نہیں میرا پہلا موقع کسی ایسے بڑے ہوٹل میں آنے کا تو میں کبھی ٹریک سے اتر جاتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں معافی مانگتا ہوں میں نے کچھ دن ان ہوٹلوں میں گزارے ہوئے اس لیے مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے میں صرف مدرسے کا پڑا ہوا نہیں ہوں میں کالج کا بھی پڑھا ہوں اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا میرا باپ مالدار آدمی تھا میں اس کی غلط نہیں جانتا ہوں مجھے پتا یہاں کیا ہوتا ہے میں انڈا نہیں ہوں اس لیے میں ٹریک سے اتر جاتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگ یہ تم کسی اور جگہ رکھتے تو اچھا تھا میں نے یہ شامل دکھ رہی ہیں میں نے یہ گندے جوہر کا پانی پیا ہوا ہے نہ آشنا نہیں ہوں ان پرپیش راہوں سے ان آوارہ راستوں سے تو تم نے یہاں بولا کے میرے ماضی کے پٹ کھول دیے پھر میں پاگل کی طرح پیچھے ہٹتا ہوں پھر آ گیا آتا ہوں پھر پیچھے جاتا ہوں پھر آ گیا تھا کھو گئے کھو گئے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں ہم کوئی بکاؤ مال ہیں کہ پیسے پہ ہمارے بھاؤ لگ جائیں ہمارے دام لگ جائیں ہم کوئی شہوت کے غلام ہیں کہ چند دن کی لذت پہ اپنا ایمان فروخت کر لیں نہیں نہیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ نیل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا تو میرے بھائیو مسلمان تاجر تو بڑی آگے کی بات ہے ابھی تو اللہ رسول کی آشنائی پہلا سبق ہے ابھی تو اس بچے کی طرح جو لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے یہ کہہ دیا تھا وحرت والمعازف گانے والیاں عام ہو جائیں گی گانے والے معزز ہو جائیں گے محترم ہو جائیں گے اور موسیقی کے آلات گھر گھر بکھر جائیں گے پھیل جائیں گے وہ شربت الخمور اور شراب پی جائے گی لبس الحریر اور مرد ریشم ٹھمکائیں گے اس امت کے آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو ان پڑھ جاہل نادان کہیں گے اب چودہ سو سال پہلے سے دوربین دوربین لگا کے جیسے وہ دوربین کہنا ہی آپ کی شان میں گستاخی ہے اللہ نے آپ کو آنکھ ہی وہ دی تھی جو عرش کی تحریر کو پڑھ رہی تھی تو چودہ سو سال آگے دیکھنا کیا کام تھا تو میرا نبی کا آنسو جو ٹپکا جو روئے جو تڑپے صحابہ جنتی بیویاں جنتی اولاد جنتی اب کیوں رو رہی ہے آنے والی امت کے لیے رو رہی ہیں یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا آنے والی امت کے لیے آپ کا رونا تھا اور کبھی اپنے نبی کی زندگی بھی تو پڑھو کچھ دیر انٹرنیٹ سے اٹھ کر عالمی خبروں سے اٹھ کر اخبار رسالوں سے اٹھ کر آدھا گھنٹہ روز اپنے نبی کی زندگی پڑھنے کو دے دو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کو دے دو زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں ایک گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں اس اللہ کے نام پر جس نے آپ کو اتنی دن اتنی صبحیں دی اتنی شامیں دی اتنے دن دیے اتنی دہائیاں دی اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے آپ کو عمر کے مجھے اور آپ کو اس حصے تک پہنچایا ہے ایک گھنٹہ نکالو ایک گھنٹہ کچھ قرآن کے ساتھ بیٹھو کچھ اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ بیٹھو پتا تو چلے ہم میں اور آپ کہاں پہنچ چکے ہیں جانا کہاں تھا اور جا پہنچ کہاں گئے کدھر کراہی کدھر جا پہنچا کہاں کی منزل کہاں جا پہنچا بھٹک بھٹک موت سر پہ آئی واپس جانے کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا સાહેબ રિયાલ અમેરી હિંમત યાલ અમેરી હિંમત યાલ અમેરી હિંમત ये રોના ધોના یہ آہو بکا یہ گری اور دنیا میں بھی رہی موت پر بھی رہی اور حشر میں ہر نبی کہے گا نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی ہر نبی پکارے گا نفسی نفسی ہر نبی کی کیا ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ میری جان بچا میں کسی کا سوال نہیں کرتا عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا کیا آدم کیا نوح کیا عیسیٰ کیا موسیٰ کیا ابراہیم کیا یعقوب کیا اسحاق کیا داود کیا سلیمان اور کیا یحییٰ کیا زکریہ کیا دانیال کیا الیاس کیا ایوب یہ سب کے سب کیا شعیب کیا حود کیا صالح کیا یونس کیا آدم کیا شیس کیا الیاس سارے یا اللہ میری جان یا اللہ میری جان یا اللہ میری جان میں کسی کا سوال نہیں کسی کو نہیں مانگتا کسی کو نہیں مانگتا مجھے بچا لے مجھے بچا لے مجھے بچا لے ایک طرف دیکھنا ایک شخص ہوگا ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی ہاتھ اٹھے ہوں گے تمہاری میں تمہیں یاد نہیں کر رہی ہوں گی اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی اللہ میری امت بچا لے اللہ میری امت بچا لے عیسیٰ ماں کا سوال نہیں کر رہے آج ابراہیم باپ کا سوال نہیں کر رہے آج میری جننے والی ماں آج میرا سوال نہیں کر رہی جس باپ کی پشت سے میں نکلا آج وہ باپ میرا سوال نہیں کر رہا جو بیٹا میری پشت سے نکلا آج وہ میرے لیے نہیں مانگ رہا جس کو میں نے گود کھلایا آج وہ میرے لیے سوال نہیں کر رہا آج وہ اپنا مانگ رہا اپنا اور اسی نے تمہارا نبی تمہیں بن دیکھے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کچھ تو وفا اس سے بھی ہو کچھ تو وفا اس سے بھی ہو میرے بھائیوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں جذباتی ہو گیا انسان ہی تو ہے پتھر تو نہیں دل ہی تو ہے نسنگ و خیشت درد سے بھر نہ آئے کیوں میں اپنی نسل کو ناچتے دیکھوں گاتے دیکھوں تجارت کی بے مہار لگام دیکھوں حکومت کا ظلم و ستم دیکھوں ہم نما میں بھی کوئی گل کے خاموش کے سنو محو غمیں دوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں تو میرے بھائیو تجارت کے اصول پوچھنا یہ لمبا وقت اللہ کا شکر ہے آج اللہ تعالیٰ نے ہر ہر بینک میں اسلامی ونڈو کھل چکی ہے ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے سوت کے بغیر کیسے ہوگا اجلہ دکھا رہا ہو رہا ہے ستارہ گروپ آف انڈسٹری کو اللہ نے ہمت دی ذریعہ اللہ نے میرے جیسے فقیر کو بنایا کہ باپ بیٹے کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑے تمہیں اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ خود تمہیں نہیں پتا کتنا ہے اب تم نیت کرو کہ ہم نے سوچ چھوڑنا ہے وہ کہنے لگے خیال تو آتا ہے پر کیسے چھوڑیں میں نے کہا کاروبار بڑھانا بند کر دو اور اسراف بند کر دو جائیدادیں خریدنا بند کر دو جب تک سود کا قرضہ نہ اترے یہ تین کام فل سٹاف کر دو نکل جاؤ گے ایک سال بعد میں تو مسافر ہوں پھرتا رہتا ہوں ایک سال کے بعد ملاقات ہوئی تو میاں ادریس کہنے لگا مولانا ایک روپے کی اینٹ نہیں خریدی ایک سال گزر چکا ہے اور اللہ اتار رہا اتار رہا تین سال میں نکل کے باہر ہو کے اور آج ان کا اتنا بڑا کاروبار سارے کا سارا شریعت کے مطابق چل رہا ہے تین سال میں سود سے نکلے پھر تین سال انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھ پوچھ اپنا سارا کاروبار شریعت کے روشنی میں اس کو متعین کیا جتنی ناجائز چیزیں تھیں نکال دی ختم کر دی مٹا دی اس وقت ان کا سارا ادارہ مفتی حضرات کے روشنی میں ان کے فتح کی روشنی میں شریعت کے مطابق چل رہا ہے آپ بڑے تاجر بھی بیٹھے ہیں متوسط بھی بیٹھے ہیں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں آپ بھائیو جاؤ جاؤ آج بازار میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی تجارت پر بنیادیں قائم ہو چکی ہیں وہ ایک الگ مضمون ہے پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر اس پہ بات ہوگی ابھی تو میں نے یوں چاہا کہ کچھ ایمان کی انگیٹھی میں حرارت پیدا ہو جائے کچھ شعلے بھڑک جائیں کچھ راکھ اٹھ جائے کچھ میرے دھونکنے سے کچھ میرے ہوا دینے سے یہ شعلے کچھ بھڑک جائیں کچھ حرارت کچھ گرمی ایمان پیدا ہو جائے تو پھر اگلا کام آسان ہے اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں معافی بھی مانگتا ہوں کچھ باتیں جذبات میں آ گئیں پر احباب جمع ہے میر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے مسلمان تاجر بننا بڑا بڑا بڑی بڑا اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس سے زیادہ کیا عظمت ہو سکتی ایک تاجر کی سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ تجارت سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھو وہ ایمان جو ہمیں مال متا کے سامنے کھڑا کر سکے اس لیے جو ہم کہتے تبلیغ میں چلا لگاؤ چار مہینے لگاؤ اور نہیں تو ہر مہینے تین دن لگاؤ یہ ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے ہم کوئی الگ سے کوئی جماعت نہیں ہے کوئی الگ فرقہ ٹولہ نہیں ہے ایک ہی تو دنیا میں کام ہو رہا ہے دین کا جو سیاست سے بھی پاک ہے فرقہ واریت سے بھی پاک ہے اور مثبت طریقے سے اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے جہد ہو رہی ہے تو آپ سب لوگ نہ آشنا نہیں اللہ کے فضل سے جانتے ہیں اللہ نے اس محنت کو وجود بخشا ہے اس کے لیے آپ لوگ وقت فارغ کریں کچھ اس میں وقت لگائیں اور کچھ اللہ سے مانگیں اللہ کے فضل و احسان سے اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت بخشی ہے رزق بھی دیا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں اور کیسے کیسے کمانا ہے اس کو بھی مفتیوں سے موٹے موٹے بنیادی اصول تو خود ہمارے بھائیوں نے بتا دیے میں کیا بتاؤں گا ساری چیزیں آپ جانتے ہیں سوئے کو جگانا مشکل نہیں ہوتا آنکھیں بد کی ہوئے کی آنکھیں کھولنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کھولنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا تو اس کے لیے ماحول چاہیے ماحول میں آؤ ماحول میں آئیں گے اللہ آنکھیں کھولے گا زندگیاں بدلے گا راہیں ملیں گی متعین ہوں گی مفادات قربان کرنا آسان کام نے اللہ کے نبی نے سود کو سب سے آخر میں حرام کیا نمازیں بھی آ گئیں رزق بھی آ گیا سب کچھ آ گیا لیکن لیکن معاملات کا دین سب سے آخر میں آپ نے اس کو نافذ کیا آج ہم سارے توبہ کر کے اٹھیں یہ نیت تو کرتے ہو بھائی دیکھو میں آپ سے چلا نہیں مانگ رہا ہوں کہ تبلیغ والے صرف ہی مانگتے ہیں میں آپ سے توبہ مانگ رہا ہوں کہ آج بھائی سارے بھائی توبہ کر کے اٹھیں ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دیں یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دیں انشاءاللہ امید کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور مبارک ہو میں اللہ کے وعدے پر خوشخبری سنا رہا ہوں کہ ان مما کان قبلہا اگر یہ تین بول دل سے نکلے ہیں تو میرے رب کی قسم آپ اس وقت ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے اب جاؤ نئے سرے سے عمل کرو پچھلی فائل تو اللہ نے جلا دی ہے اب نئی فائل رکھواؤ شیطان اس اور رو رہا ہے آواری ہوٹل کا شاہدان تو ویسے بہت بڑا ہوگا وہاں دیکھ کے ہائے ہائے کر رہا یہ سارے فائیو سٹار ہوٹلوں کے شیطان بڑے گرو ہیں بڑے گھاگ ہیں تو آج ان میں بھی صفے ماتم ہوگی اور آج فرشتے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے یہ درخت بھی آج مسکرا رہے ہوں گے اور یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے در و دیوار یہ ٹاور یہ یہ یہ جھومتے ہوئے لہراتے ہوئے جھنڈے یہ گواہی دیں گے یہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ تیرے بندوں نے یہاں بیٹھ کے توبہ کی تھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ہوگی درست پڑھو اللہ فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وفل منا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى للنبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين Islamic Voice Digital Sound Studio پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر